لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا یہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانے لیکن اللہ اس وحی کی شہادت دیتا ہے جو اس نے آپ پر اتاری ہے اس نے اسے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ بحیثیت شاہد کافی ہے ابن اسحاق اور ابن جریر نے اور بحقی نے الدلائل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ان سے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میرے رسول ہونے کا علم ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یہ لوگ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے ہیں تو نہ دیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن اس نے آپ پر اتارا ہے اسے اس کا علم ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی گئی ہے